نافرمانی کی دو بنیادیں قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنیاد ہیں ایک اریانی و فحاشی اور دوسرے اپنی بڑائی کے ذو میں مبتلا ہو کر سرکش ہو جانا تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انسانیت انہی دو بنیادوں پر بارہا سرات مستقیم سے بھٹکی ہے یہاں تک کہ مذہبی لوگ بھی ان برائیوں میں پوری طرح مبتلا ہوئے مگر مذہبی لوگ اپنے آپ کو حرف زنی سے بچانے کے لیے ان اعمال کا ارتکاب ہمیشہ دین کے نام ہی پر کرتے ہیں پہلی چیز کی مثال ہمیں سورہ آراف میں ملتی ہے جہاں قصہ آدم و ابلیس بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قریش کو ان کی ایک سری بے حیائی کی طرف متوجہ کرتے ہیں زمانہ جہلیت میں اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ برہنہ ہو کر حرم کعبہ کا طواف کرتے اس مکرو عمل کے جواز کے لیے قریش نے ایک مذہبی عذر تراشا تھا ان کے نزدیک باہر سے آنے والے لوگوں کے کپڑے زینت دنیا میں شامل ہیں جس کی حج جیسی درویشانہ عبادت میں کوئی گنجائش نہ تھی اس لیے ضروری تھا کہ یا تو وہ قریش میں اپنے کسی جاننے والے سے اس کے کپڑے مستعار لیں یا برہنہ ہو کر حرم کا طواف کریں اس طرح خود قریش اور ان کے دوست احباب تو اس مکرو عمل سے بچے رہتے مگر دیگر لوگ مرد ہوں یا عورت برہنہ ہو کر حرم کا طواف کرتے اور قریش کے عیاش تباہ لوگوں کے لیے ایک سامان لذت فراہم کرتے قریش نے اس مکرو عمل کو ایک مذہبی عمل اور بزرگوں کے دستور کے طور پر رائج کر رکھا تھا وہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ وہ کبھی کسی فوخش چیز کا حکم نہیں دیتے قریش کی طرح تاریخ دیگر مذاہب کے نفس پرور لوگوں کی ایسی ہی کہانیوں سے بھری پڑی ہے مندروں اور کلیساؤں میں پروہت اور پادری جو کچھ کرتے رہے اور جس طرح اپنی بد کرداری کو مذہبی تقدس دیتے رہے ہیں اس سے تاریخ کے صفحات سیاہ ہیں فحاشی کے علاوہ جیسا کہ قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے ہم نے بیان کیا انانیت اور اپنی بڑائی کا ذہن وہ چیز ہے جو انسانوں کو اللہ کی راہ سے ہٹاتی ہے عام لوگوں کی طرح مذہبی لوگ بھی اپنے دور زوال میں انانیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر عام لوگوں کے برخلاف ایک دفعہ پھر وہ اپنی انانیت اور تکبر کا جواز بھی مذہب کے نام پر پیش کرتے ہیں قرآن پاک نے اس کی تصویر جگہ جگہ یہودیوں کی اس سیرت و کردار کی شکل میں پیش کی ہے جنہیں معلوم تھا کہ حضور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں مگر وہ اس حقیقت کو مان کر نہیں دیتے تھے یہودیت پر مبنی یہ رویہ آج کے دن تک عام ہے چنانچہ آج جس مذہبی گروہ کو دیکھ لیجئے وہ اپنی بڑائی اور حق پرستی کے زوم میں گم ہوتا ہے اسی پر بس نہیں وہ ہر دوسری رائے رکھنے والے کو کافر مشرق بدعتی گمراہ اور مغرب کا ایجنٹ قرار دیتا ہے وہ بدگمانی کرتا ہے برے نام رکھتا ہے مخالفت میں جھوٹ گوئی بہتان غیبت کی دنیا کے ہر ضابطوں کو پامال کرتا ہے اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم دین کے خادم اور اس کا دفاع کرنے والے ہیں ایسے لوگ اپنے پیروکاروں اور اپنے ضمیر کو یہی کہہ کر مطمئن کرتے ہیں کہ سامنے والا فرقہ اور فکر بہرحال غلط ہے اس لیے نہ ان کو جان سے مارنا غلط ہے اور نہ ان کے خلاف بہتان اور جھوٹ کے تیر برسانا کوئی جرم ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کے نزدیک گمراہ کافر اور واجب القتل ہیں یہ رویہ نبیوں کی نہیں بلکہ شیطان کی میراث ہے جس نے اپنے تکبر کو خوبصورت الفاظ میں چھپانے کی کوشش کی تھی مگر وہ عالم الغیب کے سامنے موجود تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر لانت کر دی نزول قرآن کے وقت یہی رویہ یہودیوں کا تھا ان پر بھی اللہ کی لانت ہو گئی آج مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ اس رویہ کو اختیار کریں گے ان کا انجام بھی خدا کی لانت کے سوا اور کچھ نہیں چاہے وہ خود کو کتنا ہی بڑا خادم دین قرار دیں چاہے اپنے پیروکاروں کی نظر میں وہ کتنے ہی بڑے عالم و فاضل کیوں نہ ہوں محرومی کی نعمت انسانوں کی دنیا میں محرومی سے بڑی کوئی آفت نہیں اور خدا کی دنیا میں محرومی سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہ بات پڑھنے والوں کو شاید ایک مذاق لگے مگر بلا شبہ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے انسانی دنیا میں محرومی کو کوئی پسند نہیں کرتا اس لیے کہ محرومی کا مطلب دکھ تکلیف مایوسی معذوری بدحالی اور دوسروں سے پیچھے رہ جانا ہوتا ہے تاہم ایک حقیقت ہے کہ محرومی اس دنیا میں ناگزیر طور پر پائی جاتی ہے ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر محرومی سے گزرتا ہے چھوٹی اور بڑی عارضی اور مستقل اپنی اور دوسروں کی محرومی زندگی گویا کے محرومی کی داستان سے عبارت ہے لوگ مال سے طاقت سے صحت سے تحفظ سے اور متعدد دیگر چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جتنی خواہشات کر سکتا ہے اتنی ہی محرومی کی قسمیں گنوائی جا سکتی ہیں یہ محرومی انسانوں کو بدقسمتی لگتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان چاہے تو اس محرومی کو دنیا کی عظیم ترین طاقت میں تبدیل کر لے دراصل اس دنیا میں انسان کو سب کچھ رب کی عطا ہی سے ملتا ہے ایسے میں کوئی بندہ اگر ابر کرم کی اس برسات میں محروم رہ جائے تو اس پر ایک عظیم ترین دروازہ کھل جاتا ہے یہ دروازہ خدا تک براہ راست رسائی کا دروازہ ہے یہ پروردگار کے قرب کا دروازہ ہے یہ دروازہ بڑی سے بڑی عبادت انفاق حتیٰ کہ شہادت کے بعد بھی کھلوانا آسان نہیں اس لیے کہ ہر عمل کو احتساب کے خدائی آپریشن سے گزرنا ہوگا جس میں نیت خلوص اور محرکات کو پرکھا جائے گا لیکن محروم آدمی صرف اپنی محرومی کی وجہ سے اس آپریشن سے نہیں گزارا جائے گا اس کی محرومی اور اس کا صبر ہر قربانی کا نیم البدل بن جائے گا اس کے گناہوں کے لیے مغفرت کا پروانہ ہوگا اور نعمتیں دیتے وقت رحمت کے لامحدود پیمانے سے اسے دیا جائے گا محرومی خدا کی قربت کا راز ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے خزانے اور ان کی بادشاہی ہے جس شخص نے اس راز کو جان لیا اس کی محرومی اس کی عظیم ترین راحت بن جائے گی تالے کی چابی جانتے ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے یہ سوال پوچھ کر میں نے لمحے بھر کا توقف کیا اور غور سے اس نوجوان کے چہرے کو دیکھا جو اپنے مسائل اور پریشانیوں کی داستان سنا کر خاموش ہوا تھا اس کی آنکھوں اور چہرے کو بدستور پجمردہ دیکھ کر میں دوبارہ گویا ہوا امید اس دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے اور حوصلہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے یہ اگر تمہارے پاس ہے تو تم ہر کھوئی ہوئی چیز کو پا سکتے ہو اس نوجوان کی آنکھوں میں اب سوال پیدا ہو رہا تھا وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور کہا مجھے معلوم ہے تم کیا کہو گے تم اپنے حالات کا دکھڑا رو گے اپنے مسائل کی داستان سناؤ گے اور پھر پوچھو گے کہ ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے میرا یہ قیاس بلا وجہ نہیں تھا کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے میری ہر بات کے جواب میں وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا اس لیے میرے نزدیک اب ہیمرنگ کرنی ضروری تھی سنو اور غور سے سنو یہ ہماری نہیں خدا کی دنیا ہے اس دنیا میں ستاروں کی وسط سے لے کر خردمینی خلیے تک ہر لمحہ کھربوں زندگیاں جنم لیتی ہیں وہ مردہ سے زندہ ہو جاتی ہیں خدا یہ سب کچھ اپنی تخلیقی صفت کو استعمال کر کے کرتا ہے اس نے تمہیں مجھے ہر انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اپنی تخلیقی صفت میں سے ایک حصہ ہم کو دیا ہے اس صفت کو استعمال کر کے ہم زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی شر کو خیر اور مشکل کو آسانی میں بدل سکتے ہیں صرف سوچنے کا انداز تعمیری ہونا چاہیے یہ تعمیری انداز امید اور حوصلے سے جنم لیتا ہے اس کے بعد انسان بڑا ہو جاتا ہے اور مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے انسان ذہن کی ناقابل شکست تخلیقی صلاحیت کو استعمال کر کے ہر مسئلے کا ایک حل تلاش کر لیتا ہے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جاتے وقت وہ کہنے لگا آپ نے میرا کوئی بند تالا تو نہیں کھولا لیکن مجھے سمجھا دیا ہے کہ ہر بند تالے کی چابی امید کی دکان سے مل سکتی ہے یہی بہت ہے برستی بارش کا پیغام بارش کے قطرے آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پر مسلسل برس رہے تھے میں نے سوچا کہ یہ قطرے زمین پر آسمان کا قرض ہیں دیر نہ ہوگی کہ زمین یہ قرض ان درختوں کی شکل میں لوٹا دے گی جو زمین کی تہ سے نکلتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہیں جمائے بلند ہوتے رہتے ہیں پھر میری نگاہ اس قرض پر پڑی جو پہلے ہی چکا دیا گیا تھا ان خوشنما درختوں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ بارش نباتات اگاتی ہے مگر وہ ان کو بدل نہیں سکتی پھل والے درخت پھل ہی دیں گے اور کانٹوں والے پودے کانٹے ہی اگائیں گے اس لیے کہ بارش وہی اگاتی ہے جو بیج میں ہوتا ہے بیج ہی کانٹا ہے اور بیج ہی پھول یہی حال ایمان و اخلاق کی دعوت کا ہے یہ بارش کی طرح انسان پر برستی ہے کچھ وجود بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں بارش سے پہلے بھی صحرا اور بارش کے بعد بھی بنجر مگر بہت سے انسان اس برسات کا قرض اتار دیتے ہیں اس دعوت کو قبول کر کے پکار پر لبیک کہہ کر مگر اس کے بعد بھی بعض شخصیتوں سے خرابی نہیں جاتی ان کے وجود پر اخلاق کے پھل نہیں اگتے بد اخلاقی کے کانٹے نکلتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا مسئلہ دعوت کی بارش کا نہیں شعور کی زمین کا نہیں مسئلہ شخصیت کے بیچ کا ہے بیج اگر پیدا ہی شخصی کمزوریوں اور کردار کی خامیوں کے ساتھ ہوا ہے تو شعوری طور پر قبول ایمان کے بعد بھی اس پر اخلاق کے پھل پھول پیدا نہیں ہو سکتے جس شخص کی زندگی بد انتظامی کا نمونہ ہو وہ کسی جگہ وقت پر پہنچنے کا وعدہ کیسے نبھائے گا جس کی زندگی بے اعتدال جذباتیت سے عبارت ہو وہ غصے پر کیسے قابو پائے گا جس کا خمیر جلد بازی سے اٹھا ہو وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کرے گا اخلاق کو دعوت بنانا کافی نہیں اسے شخصیت بنانا ہوگا علم کی اصلاح کافی نہیں کردار کی اصلاح بھی ضروری ہے برستی بارش اپنی رمجھم میں مجھے یہ پیغام دے گئی پھسلنے والے غالباً فٹ پاتھ پر کوئی چکنی چیز یا کیلے کا چھلکا کسی غیر ذمہ دار شخص نے پھینک رکھا تھا اس لیے جیسے ہی نوجوان نے اس پر قدم رکھا وہ لڑکھڑا گیا اور پھسل کر گر گیا لمحے بھر کے لیے وہ حواس باختہ ہوا اور پھر کپڑے چھاڑتا جسم سہلاتا کھڑا ہو گیا اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگ نوجوان کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے کچھ نے تعصف کا اظہار کیا اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی یہ منظر آخری لمحے میں میں نے بھی دیکھا لمحے بھر کے لیے میرے دل میں ہمدردی کی ایک لہر اٹھی مگر نوجوان کو اٹھتا دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا لیکن اس کے بعد بے اختیار میرے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا نکلی جس کے ایک حصے کا مفہوم اس طرح ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں پھسل جاؤں یا کسی اور کے پھسلنے کا باعث بنوں اس دعا میں جس پھسلنے کا ذکر ہے وہ یقیناً اس نوجوان کا پھسلنا نہیں تھا یہ تو میرا ایک فوری رد عمل تھا لیکن جس پھسلنے کا دعا میں ذکر ہے وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتا یہ پھسلنا سرات مستقیم سے پھسلنا ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان شارع زندگی پر سیدھا جا رہا ہو اور اچانک اس کے سامنے اس کا مفاد آ جائے اس کی خواہش آ جائے اس کے جذبات آ جائیں اس کے تعصبات آ جائیں انسان لین دین کا معاملہ کر رہا ہو حقوق و فرائض کا تعین کر رہا ہو انسان بات کر رہا ہو بازار سے گزر رہا ہو یا کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہو ان تمام مواقع پر کوئی باطل عمل کوئی حق تلفی کوئی فحش منظر ظلم و ناانصافی کا کوئی موقع مفاد اور خواہش کا کوئی لمحہ ہرس و لالچ کا کوئی امکان کیلے کے ایک چھلکے کی طرح چکنائی اور پھسلن کی طرح کیچڑ اور پانی کی طرح اس کے راستے میں آتا ہے اور انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں وہ ڈگمگاتا ہے اور گر پڑتا ہے مگر یہ وہ مقام ہے جہاں اصل فرق شروع ہوتا ہے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرنے کے بعد فوراً اٹھ جائیں لڑکھڑانے کے بعد فوراً سنبھل جائیں پھسلنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں انسانوں کی اکثریت اس پھسلنے کو انجوائے کرتی ہے ان کا پاؤں جب کیلے کے کسی چھلکے پر پڑتا ہے تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر ان کا ایمان ان کی فطرت اور ان کی عقل سلیم انہیں بتا دیتی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ مگر وہ اس آواز کو نظر انداز کر کے خوشی خوشی پھسلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے وجود کو کوئی چوٹ نہیں لگتی بلکہ مزہ آتا ہے نفس کو خوشی ہوتی ہے اندر کے حیوان کو تسکین ملتی ہے زخمی اگر ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے اخلاقی وجود ہوتا ہے ظاہر ہے اس چوٹ کا جتنا کچھ درد ہے اور بلا شبہ بہت شدید درد ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا اور جب ہوگا تو انسان سر پکڑ کر روئے گا کہ یہ کیا ہو گیا مگر اس دن نہ کوئی سہارا دینے والا ہوگا نہ کوئی تعصف کرنے والا چنانچہ سطح بین اور جلد باز انسان پھسلنے کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں وہ بار بار کیچڑ کے پاس سے گزرتے ہیں تاکہ پھسلنے کا کوئی موقع مل جائے وہ ٹی وی کے چینل بدلتے ہیں گرلز کالج اور بازاروں کے چکر کاٹتے ہیں دفتروں میں کسی ضرورت مند سے رشوت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں دکانوں میں بیٹھ کر اپنی چرب زبانی سے فریب کے جال بنتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھسلنے والے نہیں رہتے گرنے والے نہیں رہتے بلکہ ہمیشہ کے لیے گر جاتے ہیں وہ دوسروں کی راہ میں چھلکے ڈالنے والے انہیں پھسلنے پر آمادہ کرنے والے انہیں بھٹکانے والے بن جاتے ہیں یہ سرکشی ہے یہ وہ جرم ہے جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی جہنم کی آگ اصل میں ایسے ہی لوگوں کے لیے بھڑکائی جا رہی ہے مگر جو شخص پہلی دفعہ پھسلنے کے بعد اٹھ جاتا ہے وہ گرنے والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس راہ میں وہ بھی نہیں گرا جو گرا پھر سنبھل گیا اٹھنے کا یہ رویہ سنبھلنے کی یہ عادت لوٹ آنے کا یہ راستہ توبہ کا یہ طریقہ جنتیوں کا طریقہ ہوتا ہے یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی خواہش لذت مفاد اور ضرورت کی مکمل تسکین کے لیے قیامت کے دن تک انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ختم نہ ہونے والی دنیا اور ہمیشہ کے مزوں میں آباد کر دیا جائے گا نماز اور خدا کی یاد نماز اسلام کا سب سے زیادہ مطلوب اور بنیادی فریضہ ہے اسی لیے اس کی طرف اکثر توجہ دلائی جاتی ہے چنانچہ ہر وہ شخص جو دین کی طرف راغب ہوتا ہے نماز کی پابندی سے اپنی دینداری کا آغاز کرتا ہے اس طرح معاشرے میں نمازیوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے مسجدیں آباد ہو رہی ہیں اذان و اقامت کی آوازوں سے فضا معمور ہے مگر اس کے باوجود فرد اور معاشرے میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نماز کی جتنی کچھ اہمیت اور پابندی ہے وہ اس کے ظاہر کے لحاظ سے ہے ہمارے ہاں نمازی وہ ہے جس کے روز مرہ کے معمولات میں نماز ادا کرنے اور مسجد جانے کی مصروفیت بھی شامل ہے بلا شبہ یہ عین مطلوب ہے لیکن در حقیقت یہ نماز کا نقطۂ آغاز ہے اس فریضے کی صحیح تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب نماز قرآن کے الفاظ میں خدا کی یاد کا ذریعہ بن جائے نماز ادا کرنے کا عمل انسان پر اس طرح اثر انداز ہو کہ خدا کی ہستی اس کے خیالات پر چھا جائے اور انسان خدا سے رابطے میں آ جائے مگر دوران نماز اکثر ہمارے ذہن میں دوسرے خیالات کا غلبہ رہتا ہے چنانچہ ہماری نماز ہمارے اندر مطلوبہ اوصاف صاف پیدا نہیں کر پاتی ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتے ہیں خدا کے بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں انسانوں کی تحقیر کرتے ہیں غرض وہ سب کچھ جو ایک غیر نمازی کر سکتا ہے ہمارے معاشرے کا نمازی بھی کرتا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ نماز کے داخلی پہلو یعنی خدا کی یاد کو پوری طرح سے اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں میں اس کی اہمیت کا احساس اور حصول کی خواہش پیدا ہو خدا کی یاد کے حوالے سے نماز میں دو چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں اول خدا کی بڑائی دوسرے خدا کی پاکی کا بیان اللہ اکبر اور سبحان اللہ نماز میں سب سے زیادہ دہرائے جانے والے الفاظ ہی نہیں ہیں بلکہ دو ایسی بنیادی حقیقتوں کا بیان ہے جن کا صحیح ادراک انسانی نفسیات اور نتیجتاً اس کے عمل کو یکسر بدل دیتا ہے پہلے اللہ اکبر کو لیجیے یہ کلمہ انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کا رب ایک بہت بڑی ہستی ہے اس سے بڑی ہستی ہے سب سے بڑی ہستی ہے انسان جو فطری طور پر کسی بڑے کی پکڑ سے ڈرتا ہے جب خدا کا یہ تعارف بار بار حاصل کرتا ہے تو پہلے دوران نماز ذہن کی دنیا میں وہ خدا کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھر نماز سے باہر عمل کی دنیا میں بھی اس کے سامنے سر جھکائے رکھتا ہے جب کوئی ایسا لمحہ اس کے سامنے آتا ہے جس میں وہ طاقتور ہوتا ہے کہ ظلم کرے آزاد ہوتا ہے کہ نافرمانی کرے با اختیار ہوتا ہے کہ کسی کا حق مارے تو وہی نماز والا بڑا خدا اسے یاد آ جاتا ہے پھر وہ طاقتور آزاد اور با اختیار انسان چھوٹا ہو جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ وہ اس بڑے خدا سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا پھر مجمع تو درکنار تنہائی میں بھی گناہ نہیں ہوتا ظاہر میں تو کجا باطن کی گہرائیوں میں بھی معصیت کا گزر نہیں ہوتا وہ خدا کے حقوق پامال کرتا ہے نہ بندوں کے وہ دین کی حدیں توڑتا ہے نہ فطرت کی نماز کے ہر رکن کے ساتھ اللہ اکبر کی یاد دہانی انسان کو پابند کر دیتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بڑائی کو مانے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے تقبیر کے ساتھ نماز کی دوسری یاد دہانی تسبیح سے ہے تسبیح کیا ہے اس بات کا اعتراف ہے کہ خدا بے عیب ہے ہر کمی ہر غلطی سے پاک ہے ہر تشبیح ہر تمثیل سے منزہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی آلہ اور عظیم ہستی کو ہونا چاہیے انسان نماز کا آغاز اس حقیقت کے اقرار سے کرتا ہے رکوع میں اس بات کو مان کر جھک جاتا ہے اور سجدے میں اس حقیقت کے اعتراف میں اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے خدا کے سبحان ہونے کو جاننا کوئی معمولی بات نہیں اس حقیقت کو جانے بغیر ایک طرف انسان خدا سے وہ کچھ منسوب کرتا ہے جو اسے شرک و الہات تک پہنچا دیتا ہے تو دوسری طرف بندے اور رب کے درمیان جو اعتماد و محبت کا تعلق ہونا چاہیے اور جو در حقیقت روح کی غذا ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا انسان ایک ظاہر پرست مخلوق ہے وہ خالق جو مجسم نہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے جذبہ عبودیت کی تسکین کے لیے اسے وہ مخلوق پسند آتی ہے جسے وہ دیکھ سکے چھو سکے اور جو اس کے احاطہ خیال میں آ سکے چنانچہ انسان مخلوق کا ایک کر لیتا ہے اس میں خدا کی صفات ڈالتا ہے پھر کبھی خدا سے اس کا نصب ملاتا ہے کبھی اسے خدا کا مقرب ٹھہراتا ہے پھر نمازی نماز پڑھتا ہے رب کی تسبیح کرتا ہے مگر اس کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے اس کے لیے روتا ہے اس کے حضور میں نظریں پیش کرتا ہے اور اس سے دعائیں مانگتا ہے اس کے بعد غیرت مند خدا اپنے حصے کی عبادت بھی اپنے شریک کو دے دیتا ہے اس حقیقت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان بے حد حساس واقع ہوا ہے پھر وہ ایک ایسی دنیا کا باسی ہے جہاں ظلم عام ہے یہاں اکثر وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے یہاں روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ایک حساس انسان کو تڑپا دیتے ہیں وہ کمزوروں کو مظلوم اچھوں کو دکھی اور بے قصوروں کو پریشان دیکھتا ہے ایسے میں اگر خدائے سبحان اس کے ذہن میں پورے طور پر زندہ نہ ہو تو وہ ایسے بے حس خدا کا منکر ہو جاتا ہے وہ اس خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھے مگر خاموش رہے جس کا ہاتھ ظالم کو پکڑنے کے لیے تو نہیں اٹھتا مگر معصوموں پر زلزلے سیلاب موت معذوری اور پریشانی بھیجنے کے لیے خوب حرکت میں آتا ہے حتیٰ کہ اپنے نام لیواؤں کو بدترین حالات میں بھی تنہا چھوڑ دیتا ہے یہ تسبیح کا عمل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نہ بے بس ہے نہ بے حص نہ وہ ریایا سے بے پرواہ بادشاہ ہے نہ ثبوت و گواہی کے لیے محتاج قانون وہ تو پاک ہے عظیم ہے آلہ ہے اس دن کا منتظر جو بہت جلد آنے والا ہے جس دن ہر سرکش اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم اور ہر نیکوکار کا مقام جنت کی ابدی نعمتیں ہوں گی چنانچہ تسبیح انسان کو شرک الحاد مایوسی اور بے عملی سے بچاتی اور مشکل ترین حالات میں بھی اس کو خدا کے آگے چھکائے رکھتی ہے اس طرح نماز کے یہ داخلی پہلو یعنی تکبیر و تسبیح متقی باعمل حوصلہ مند اور صاحب ایمان انسان کو جنم دیتے ہیں وہ انسان جن کی آج کے دور میں سب سے زیادہ کمی ہے ایک دن کا روزہ رمضان کا ہماری پوری زندگی سے کیا تعلق ہے اس حقیقت کو ایک عارف نے کمال خوبصورتی سے اس طرح بیان کیا ہے ہم اس دنیا میں ایک دن کے لیے آئے ہیں اور اس دن ہم نے روزہ رکھ لیا ہے انسان اس دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ خود کو نعمتوں کے سمندر میں گرا ہوا پاتا ہے اسے بھوک میں کھانا پیاس میں پانی نیند کے لیے پرسکون رات کام کے لیے روشن دن جینے کے لیے رشتوں کا تعلق اور رہنے کے لیے عرض جیسا آرام دہ گھر ہی نہیں دیا گیا بلکہ اس کی زبان کے لیے لذیذ ترین ذائقے سماعت کے لیے نرم و شیریں آہنگ بصارت کے لیے ان گنت رنگوں کی برسات اور قوت شامہ کو معطر کر کے روح تک اتر جانے والی خوشبوؤں کی مہک بھی عطا کی گئی ہیں نعمتوں کی یہ حسین دنیا اسے بتاتی ہے کہ اس کا ایک خالق اور مالک ہے جس کی مہربانیوں کے اعتراف میں اسے سراپا شکر اور سراپا اطاعت بن جانا چاہیے اسے رب کی نافرمانی کے ہر راستے سے رک جانا چاہیے مگر اس کی خواہشات ضروریات انسانی کمزوریاں اور حیوانی جذبات اکثر اسے اطاعت کے سیدھے راستے سے ہٹا کر نافرمانی کی پگڈنڈیوں پر لے جاتے ہیں جن پر چلنے سے صرف جہنم کی منزل سامنے آتی ہے ایسے میں رمضان کا روزہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اسے کیسی اعلیٰ نعمتیں دی گئی ہیں اور ان کے جواب میں اسے نافرمانی کے ہر کام سے رک کر عمر رواں کے بس ایک ہی دن کا تو روزہ رکھنا ہے جس دن کے بعد حیاتی جاویداں کا وہ دور آئے گا جب ہر پابندی اٹھا لی جائے گی اور ہر سختی آسان کر دی جائے گی یہی رمضان کی مشقت کا حاصل ہے زکوٰۃ اور نظر ہمارے ہاں زکوٰۃ کو ایک بہت اہم عبادت کے طور پر ادا کیا جاتا ہے بہت سے لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھتے زکوٰۃ بڑی پابندی سے دیتے ہیں تاہم ہمارے ہاں لوگ زکوٰۃ کو غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ زکوٰۃ اصل میں کیا ہے اور کیوں ادا کی جاتی ہے ہمارے ہاں چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کر لیا گیا ہے اس لیے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر زکوٰۃ کی حقیقت سے متعلق لوگوں کی کچھ رہنمائی کر دی جائے زکوٰۃ اپنی حقیقت کے اعتبار سے نظر ہے نظر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال کا ایک حصہ اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے بطور نذرانہ اس کے حضور پیش کر رہا ہے قدیم زمانے میں جب شرک کا غلبہ تھا تو لوگ مندروں اور معبدوں میں جا کر اپنا مال مختلف شکلوں میں بتوں کی بھینٹ چڑھاتے تھے اور پھر یہ مال معبد کے خدام وہاں آنے والے زائرین کی ضروریات پر خرچ کرتے اسلام نے اس صورتحال کو تبدیل کیا خدا کے حضور نظر کو زکوٰۃ کی مستقل عبادت کی شکل دے کر اسے نظم اجتماعی غریبوں کی مدد اور ضرورت مندوں کے لیے خاص کر دیا تاہم اس کے پیچھے جو روح اور جذبہ ہے وہ اسی طرح باقی ہے آج بھی جب کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ کسی انسان کو کچھ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اپنا سر اور دل جھکا کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر لہجے میں آجزی اور پستی پیدا کر کے دراصل اللہ تعالیٰ کو پیش کرتا ہے البتہ جو شخص سر اٹھا کر احسان جتلا کر دبنگ لہجے کے ساتھ انسانوں کو زکاة دینے کی کوشش کرتا ہے اس کا مال تو خرچ ہو جاتا ہے مگر پروردگار عالم کی بارگاہ سے ایسے شخص کو سند قبولیت نہیں ملتی اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی گردن اس قابل نہیں کہ بلند ہو کر شرف قبولیت حاصل کر سکے اس کے حضور صرف عاجزی اور پستی قبول ہوتی ہے زکوٰۃ دینے اور انفاق کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسانوں کو دے رہے ہیں تو بلا شبہ سر اٹھا کر دیں لیکن مال اگر رب کی نظر کر رہے ہیں تو سر جھکا ہوا رکھیں یہی در قبولیت کا راستہ ہے ایبزاربر گاڑی سپیڈ بریکر تک پہنچ گئی مگر اس کی رفتار کم نہ ہوئی مجھے اور ہر دیکھنے والے کو یہ یقین تھا کہ گاڑی اسپیڈ بریکر سے گزرے گی اور اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک زوردار جھٹکا لگے گا گاڑی واقعی اسپیڈ بریکر پر تیزی سے گزری مگر اس طرح کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کسی جھٹکے کا احساس نہیں ہوا یہ مرسڈیز گاڑی کے شوق ایبزاربر کا کمال تھا یہ مشاہدہ مجھے بہت عرصے قبل ہوا جب اسپیڈ بریکر کی وبا نئی نئی عام ہوئی تھی اس سے پہلے میں اسپیڈ بریکر کے جھٹکے سے بچنے کے صرف ایک طریقے سے واقف تھا وہ یہ کہ اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی جائے مگر اس روز مجھے معلوم ہوا کہ یہ کام شاک ایبزاربر بھی کر سکتے ہیں زندگی میں پیش آنے والے مسائل اسپیڈ بریکر کی طرح ہوتے ہیں یہ انسان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں یہ شاہراہ زندگی پر انسان کی رفتار توڑ دیتے ہیں ترقی اور کامیابی کی طرف اس کا سفر آہستہ کر دیتے ہیں اس مسئلے کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا اس لیے زندگی کی سڑک پر مسائل کے سپیڈ بریکر ختم نہیں کیے جا سکتے یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے لیکن اس روز مجھے معلوم ہوا کہ ان مسائل کو حل کرنے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی شخصیت میں مرسڈیز گاڑی جیسے شوق ایبزاربر لگا دے انسان اپنے اندر صبر اور برداشت جیسی صفات پیدا کرے وہ مشکل حالات میں چھپے آسانی کے پہلوؤں کو تلاش کرے وہ موجودہ مشکلات کے بعد قدرت کے قانون کے تحت لازماً آنے والی راحتوں پر نظر رکھے وہ امید اور حوصلے کی شمع کو نہا خانہ دل میں کبھی بجھنے نہ دے یہی وہ شوق ایبزاربر ہیں جو زندگی کی راہ میں آنے والی ہر مشکل اور ہر جھٹکے کے اثرات سے اسے محفوظ رکھنے کا سبب بنیں گے خدا کی دنیا میں جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اسے اپنی حکمت اور تدبیر سے ختم کرنا چاہیے جو حل نہیں ہو سکتا اسے شوق ابزاربر کے حوالے کر دینا چاہیے یہ ہر مسئلے کی کنجی ہے